لیپ ٹاپ تکے پہ رکھا تھا اور وہ اس کے سامنے کوہنیوں کے بل اوندھی لیٹی تھی اسکرین کی روشنی اس کے چہرے کو چمکا رہی تھی وہ تھوڑی تلے ہتیلی رکھی دوسرے ہاتھ کی ایک انگلی لیپ ٹاپ کے ٹچ پیڈ پہ پھیر رہی تھی لمبے سیدھے سیاہ بال پیچھے کمر پہ پڑے تھے اس کی آنکھیں بھی ویسی ہی تھیں سیاہ بڑی بڑی مغلئی آنکھیں جن میں چاندنی کسی چمک تھی اور چہرہ تو ملائی کا بنا لگتا تھا سفید ملائم اور چمکدار وہ اسی مگن انداز میں اسکرین پہ نگاہیں مرکوز کیے ٹچ پیڈ پہ انگلی پھیر رہی تھی کلک کے بعد اگلا صفحہ کھلا تو ایک دم اس کی متحرک انگلی ٹھہر گئی اسکرین پہ جمی آنکھوں میں ذرا سے تفکر ابھرا اور پھر بے چینی اس نے جلدی جلدی دو تین بٹن دبائے لوڈنگ اگلے صفحے کے لوڈ ہونے کا انتظار کرتے ہوا اسی مسترف سے انداز میں اس نے انگلی سے چہرے کے دائیں طرف پھسلتی لٹے پیچھے کی چند سیکنڈ بعد سفر لوڈ ہو گیا تھا وہ بے چینی سے چہرہ اسکین کے قریب لائی تو سلکی بالوں کی چند لٹے پھر سے شانے پہ پسل کر آگے کو گری جیسے جیسے وہ پڑتی گئی اس کی سیاہ آنکھیں حیرت سے پھیلتی گئیں لب ذرا سے کھل گئے اور پورا وجود بے یقینی میں ڈوب گیا ڈھیر سارے لمحے لگے تھے اسے خود کو یقین دلانے میں کہ جو وہ پڑ رہی ہے بالکل سچ ہے اور جیسے ہی اس کے ذہن نے یقین کی دھرتی کو چھوا وہ ایک جھٹکے سے اٹھ بیٹھی اس کا سیل فون سائڈ ٹیبل پہ رکھا تھا اس نے ہاتھ بڑھا کر سیل اٹھایا اور جلدی جلدی کوئی نمبر ملانے لگی رات کی مقدس خاموشی میں بٹوں کی آواز نے ذرا سا ارتعاش پیدا کیا تھا اس نے فون کان سے لگایا دوسری جانب گھنٹی جا رہی تھی ہیلو زارا شاید رابطہ مل گیا تھا تبھی وہ دبے دبے جوش سے چیکی کیسی ہو سو تو نہیں گئی تھی ہیا بول رہی ہوں دوسری طرف اس کی دوست کچھ کہہ رہی تھی وہ لمحے بھر کو سننے کے لیے رکی پھر دھیرے سے دی ساری باتیں چھوڑو زارا میرے پاس جو بڑی خبر ہے وہ سنو اب وہ عادتاً سیاہ بالوں کی ایک موٹی لٹ انگلی پہ لپیٹتی کہہ رہی تھی اور تم یقین نہیں کرو گی میں جانتی ہوں ارے نہیں داور بھائی کی شادی کے متعلق نہیں ہے دوسری جانب زارا نے کچھ کہا تو اس نے فوراً تردید کی بلکہ یوں کرو تم گیس کرو کہ میں تمہیں کیا بتانے والی ہوں اس نے ایک ہاتھ سے لیپ ٹاپ پرے کیا اور تکیہ نکال کر بیڈ گراؤنڈ کے ساتھ سیدھا لگایا پھر اس نے ٹیک لگا کر پاؤں سیدھے کر لیے ساتھ ساتھ وہ نفی میں سر ہلاتی زارہ کے کہے اندازوں کی تردید بھی کرتی جا رہی تھی نہیں بالکل نہیں ایسا تو ہے ہی نہیں ارے میری شادی وغیرہ نہیں ہو رہی جی نہیں ارم کی بھی نہیں ہو رہی سیریسلی زارہ تمہاری سوچ بس یہیں تک ہے تمہیں وہ مینڈس ایکسچینج یاد ہے جس کے لیے ہم نے اپلائی کیا تھا can you believe it Zara کہ مجھے یورپی یونین نے اسکالرشپ کے لیے سلیکٹ کر لیا ہے دوسری جانب زارا اتنی زور سے چیخی کہ موبائل کا اسپیکر آف ہونے کے باوجود اس کی چیخ سارے کمرے میں سنائی دی بالکل سچ کہہ رہی ہوں زارا ابھی پندرہ منٹ پہلے مجھے یونیورسٹی کی طرف سے میل ملی ہے اس نے ساتھ ہی ایک ہاتھ سے پرے پڑے لیپ ٹاپ کا رخ اپنی جانب موڑا اور سر آگے کر کے غور سے دوبارہ دیکھا ہاں پندرہ منٹ پہلے ٹھیک ساڑھے نو بجے سلیکشن کی میل آئی ہے تم بھی فوراً چیک کرو تم نے بھی اپلائی کیا تھا تمہیں بھی میل آئی ہوگی وہ فون ایک ہاتھ سے پکڑ دوسرے سے بٹن دبا کر لیپ ٹاپ آف کرنے لگی نہیں اسپین کے ڈیوسٹو نے نہیں بلکہ ترکی کی سبانجی یونیورسٹی نے ہمیں سلیکٹ کیا ہے اور اب ہم ایک سیمسٹر پڑھنے پانچ ماہ کے لیے استنبول جا رہے ہیں لیپ ٹاپ کی اسکرین اندھیر ہوئی تو اس نے اسے ہاتھ سے دبا کر بند کیا پھر تار نکال کر سائڈ ٹیبل پہ رکھ دیا ہاں میں نے سبان جی کو نیٹ پہ دیکھا ہے بہت خوبصورت یونیورسٹی ہے مگر وہ لمحے بھر کو خاموش ہو گئی دوسری جانب سے غالباً استفسار کیا گیا تو وہ گویا ہوئی بس ایک چھوٹا سا مسئلہ ہے لیکن ہم اس کے بارے میں اپنی فیملیز کو آگاہ نہیں کریں گے دھیمی آواز میں بولتے ہوئے اس نے گردن موڑ کر بند دروازے کو دیکھا دراصل سبانجی میں لڑکیوں کے ہیڈ اسکارف پر پابندی ہے ادھر سر ڈھکنا منع ہے گھر والوں کو بتا کر متنفر کرنے کے بجائے اس بات کو گول کر جانا ویسے بھی ہم دونوں میں سے کوئی اسکارف نہیں لیتا اسی پل کھڑکی کے پاس کچھ کھڑکا تھا وہ چوک کر دیکھنے لگی قدادم کھڑکیوں کے آگے بھاری پردے گرے تھے البتہ پیچھے جالیاں کھلی تھیں شاید اس کا وہم تھا وہ سر جھٹک کر فون کی جانب متوجہ ہو گئی ابا نے مجھے کبھی اسکارف لینے یا ڈھکنے پر مجبور نہیں کیا تھینک گاڈ ہاں ارم گھر سے باہر اسکارف لیتی ہے اس کے ابو تایا فرقان ذرا سخت ہے نا وہ پھر سے بیٹ کراؤن سے ٹیک لگائے نیم دراز مگن سی بتانے لگی پرمیشن تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ابا جان اسپین جانے کی اجازت نہ دیتے مگر ترکی میں سبین پھپھو رہتی ہیں نا سو وہ مان گئے تھے ویسے بھی انہیں اپنی بیٹی پہ پورا بھروسہ ہے پھر وہ چند ہمیں پیس سے ابھرتی اپنی دوست کی بات سنتی رہی زارا خاموش ہوئی تو اس نے نفی میں سر ہلایا کل نہیں داور بھائی کی مہندی پرسوں ہے تم آ رہی ہو نا اور ہاں میں اور ارم لہنگا پہن رہے ہیں سارے کزن بہت ایکسائٹیڈ ہیں خاندان کی پہلی شادی ہے نا اوکے اب تم جا کر میل چیک کرو میں بھی سوتی ہوں رات بہت ہو گئی ہے الوداعی کلمات کہہ کر اس نے موبائل کان سے ہٹایا اور تکے پہ اچھال دیا پھر جانے کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی باہر لاؤنج خاموشی میں ڈوبا تھا حیا نے آہستہ سے اپنے کمرے کا دروازہ بند کیا اور ننگے پاؤں چلتے لاؤنج سے کچن کی طرف آئی سیاہ لمبی قمیص اور سیاہ کھلے ٹراؤزر میں اس کا قد مزید دراز لگ رہا تھا کچن میں اندھیرا پھیلا تھا وہ دروازے کے قریب رکی اور ہاتھ سے دیوار پہ سوئچ بورڈ ٹٹولا بٹن دبنے کی آواز آئی اور ساری بتیاں جل اٹھیں اس نے آگے بڑھ کر فریج کا دروازہ کھولا اور پانی کی بوتل نکالنے کو جھکی جھکنے سے ریشمی بال کندھوں سے پسل کر سامنے کو آ گرے حیا نے نزاکت سے انگلی سے ان کو پیچھے ہٹایا اور بوتل نکال کر سیدھی ہوئی پھر کاؤنٹر پہ رکھے ریک سے شیشے کا گلاس اٹھایا اور بوتل اس میں انڈیلی لی پانی کی ندی سی گلاس میں گرنے لگی تبھی اس کی نگاہ کاؤنٹر پہ پڑی کسی سفید چیز پہ پڑی وہ جیسے چونک اٹھی بوتل وہیں سلیب پر رکھ کر اس طرف آئی وہ سفید اد کھلے گلابوں کا بکے تھا جس میں کہیں کہیں سبز پتے جھلک رہے تھے ساتھ ہی ایک بند سفید لفافہ رکھا تھا حیا نے گلدستہ اٹھایا اور چہرے کے قریب لا کر آنکھیں موندے سونگا دل فریب تازگی بھری مہک اس کے اندر تک اتر گئی پھول بالکل تازہ تھے جیسے ابھی ابھی توڑے گئے ہوں جانے کون رکھ گیا ادھر اس نے بند لفافہ اٹھایا اور پلٹ کر دیکھا اس پہ گھر کے پتے کے اوپر نمایاں حیات سلیمان لکھا تھا پیچھے بھیجنے والے کا پتہ نہ تھا بس کوریئر سروس کی مہر اور اسٹیکر لگے تھے مہر پہ ایک روز قبل کی تاریخ تھی اس کو کبھی کسی نے یوں پھول نہیں بھیجے تھے کیا معاملہ تھا یہ بھلا الجھتے ہوئے حیا نے لفافہ چیک کیا اندر ایک موٹا کاغذ تھا اس نے دو انگلیاں لفافے میں ڈال کر کاغذ پکڑا اور باہر نکالا سفید کاغذ بالکل صاف تھا نہ لکیر نہ کوئی ڈیزائن بس اس کے وسط میں انگریزی میں تین لفظ لکھے تھے ویلکم ٹو سبان جی وہ سناٹے میں رہ گئی یہ کیا مزاق تھا بلا خط بھیجنے والے کو کیسے پتا کہ وہ سبان جی جا رہی ہے خط پہ تو ایک روز قبل کی تاریخ تھی جبکہ قبولیت کی وہ ای میل اسے ابھی پندرہ منٹ پہلے موصول ہوئی تھی جو بات اسے آفیشیلی ابھی بتائی جائی ہے پندرہ منٹ پہلے وہ اس شخص کو ایک روز پیشتر کیسے معلوم ہوئی اگر زارا کو اس نے خود ابھی نہ بتایا ہوتا تو وہ سمجھتی کہ یہ اس کی حرکت ہے اور یہ خط سبانجی یونیورسٹی کی طرف سے بھی نہیں آ سکتا تھا کیونکہ اس قومی سطح کی کی کوریئر کمپنی مہر لگی تھی پھر کس نے بھیجا اسے یہ پانی سے بھرا گلاس وہیں سلیب پہ چھوڑ کر بکے اور لفافہ اٹھائے وہ الجھتی ہوئی اپنے کمرے کی طرف چلی گئی سپہر کی ٹھنڈی سی چھایا ہر سو چھائی تھی وہ پرس کندھے سے لٹکائے باریک کھیل سے چلتی پورچ میں کھڑی تھی اپنی کار کی طرف آئی جو تھی تو اس کے بھائی روہیل کی مگر اس کے پڑھائی کی غرض سے امریکہ چلے جانے کے بعد حیا کی ملکیت تھی اس نے چابی لاک میں گھمائی تھی کہ گیٹ کے اس پار زارا آتی دکھائی دی وہ دروازہ کھول کے مسکراتی ہوئی سیدھی ہوئی حیا مجھے تو کوئی میل نہیں آئی زارا نے ات کھلے گیٹ کو دھکیل کر اندر قدم رکھا اس کے چہرے پہ اداسی تھی وہ درمیانی شکل و صورت کی سٹائلش سی لڑکی اور حیا کی ہم عمر تھی کوئی بات نہیں ایک دو دن میں آ جائے گی تم فکر نہ کرو ہم نے ساتھ ہی اپلائی کیا تھا میرے سلیکشن ہو گیا ہے تو تمہارا بھی ہو جائے گا حیا ڈرائیونگ سیٹ کے دروازہ آدھا کھولے کھڑے کھڑے بتانے لگی مگر اسکالرشپ پروگرام کوآڈینیٹر کے آفس کے باہر جو آج لسٹ لگی ہے اس میں بھی میرا نام نہیں ہے اور میرا صرف تمہارا ہے ہمارے ڈپارٹمنٹ سے اور انوائرمنٹل سائنس کی ایک لڑکی ختیجہ رانا کا ہے میرا خیال ہے میرا سلیکشن ہی نہیں ہوا اوہ اسے واقعتاً افسوس ہوا رات فون کال کے بعد اس کی زارہ سے اب بات ہو رہی تھی خیر تم کہیں جا رہی تھی زارہ چہرے پہ دوبارہ بشاشت لاتے ہوئے پوچھنے لگی ہاں مارکیٹ جا رہی تھی ایرم کے ساتھ دعوت بھائی کی مہندی کا فنکشن ہے اور میرے لہنگے کے ساتھ کی ہائی ہیلز گم ہو گئی ہے شاید کام والی اٹھا کر لے گئی ہے اب نئے جوتے لینے پڑیں گے تم چلو گی وہ گاڑی سے کوہنی ٹکائے تفصیلاً بتانے لگی اس وقت وہ ہلکی آسمانی لمبی کمیز اور تنگ چوڑی دار پجامے میں ملبوس تھی کمیز کا دامن ٹخنوں سے ذرا اوپر تک تھا ہم رنگ دوپٹہ گردن کے گرد لپٹا تھا بال کم, کمر پہ گر رہے تھے اور عادتاً آنکھوں میں گہرا کاجل ڈالا تھا ہاں چلو پھر جلدی نکلتے ہیں زارا فوراً تیار ہو گئی اور فرنٹ سیٹ کی طرف بڑھی ارم کو بھی لینا ہے حیا نے اندر بیٹھ کے دروازہ بند کیا اور اگنیشن میں چاوی گھمائی ویسے تمہاری شخصیت آیا ارم کو تمہارے ساتھ یوں شاپنگ پہ جانے کی اجازت دے دیتے ہیں ارم ان دونوں سے جونیئر تھی اور اس کا ڈپارٹمنٹ بھی دوسرا تھا سو زارا کی اس سے زیادہ ملاقات نہ تھی ان کی سختی صرف اس کاف تک ہے ویسے وہ بہت اچھے ہیں وہ کار باہر گیٹ پہ لے آئے ارم کا گھر حیا کے ہمسائے میں تھا دونوں گھروں کے درمیانی دیوار میں آنے جانے کا راستہ بھی موجود تھا لیکن اسے جب بھی ارم کو پک کرنا ہوتا وہ اس کی گیٹ پہ ہارن دیا کرتی تھی اب بھی زور کا ہارن دیا تو چند لمحے بعد ہی ارم نکل آئی کاسی لمبی قمیض اور ٹراؤزر میں ملبوس ہم رنگ دوپٹہ پھیلا کر سامنے لیے چہرے کے گرد میچنگ کاسنی اسکارف لپیٹے وہ تقریباً بھاگتی ہوئی پچھلی سیٹ کے دروازے تک آئی تھی ہیلو ہیا ہیلو زارا بے تکلفی سے چہکتے ہوئے اس نے اندر بیٹھ کے دروازہ بند کیا حیا کے ساتھ آؤٹنگ کے پروگرام اسے یوں ہی خوش کیا کرتے تھے کیسی ہو ارم تم سے ملاقات ہی نہیں ہو پاتی زارا نے ترچھی ہو کر رخ کو پیچھے کیا آپ کا ڈپارٹمنٹ دور پڑتا ہے نا تبھی اور ہاں حیا بتا رہی تھی آپ لوگ کا ترکی کا سلیکشن ہو گیا ہے میں سلیکٹ نہیں ہوئی حیا ہو گئی ہے خیر اس میں کوئی بہتری ہوگی تم نے نہیں اپلائی کیا تھا ابا اجازت دیتے تب نا وہ اداس ہو گئی ویسے پیرنٹس کو اتنا سخت نہیں ہونا چاہیے زارا نے کہا حیا نے تعدیب بن نظروں سے اسے گھورا کہ کہیں پہلے سے احساس کم تری میں مبتلا ارم مزید اداس نہ ہو جائے مگر زارا گردن موڑے پیچھے دیکھ رہی تھی اور ارم ارم ہنس پہ توقع اداس ہو گئی تھی ابا بھی پتہ نہیں کس پہ چلے گئے ہیں اتنی گرمی میں اسکارف لینا آسان ہوتا ہے کیا اور پھر کل مہندی کے لہنگے کی بھی آدھی آستین نہیں بنانے دی مجھے حیا کی بھی تو آدھی آستین ہے اتنی اچھی لگتی ہیں مگر ابا ذرا بھی سلیمان چچا کی طرح نہیں ہے ارم تمہیں آج کیا لینا ہے میں نے جوتے لینے ہیں اس نے کوف چھپاتے ہوئے بات کا رخ بدلا ارم کا ہر وقت کا شکایتی رویہ اسے بے حد برا لگتا تھا چوڑیاں لینی ہے مگر لہنگے کے بلاؤز کی فل سلیو کے ساتھ چوڑیاں بھی اچھی نہیں لگیں گی وہ منہ بسورے پھر سے شروع ہو گئی تو حیا نے سر چٹک کر سی ڈی پلیئر آن کر دیا آتف اسلم کا گیت بلند آواز سے گونجنے لگا تو ارم کو خاموش ہونا ہی پڑا جنہ سپر مارکٹ پہنچ کر ارم تو چوڑیاں ڈھونڈنے نکل گئی جبکہ وہ دونوں میٹرو شوز پہ آ گئیں یہ گولڈن والا جو تیسرے نمبر پہ رکھا ہے یہ دکھائیں بہت دیر بعد ایک اونچی ہیل اس کی نظر میں جچی تھی یہ والا میم سیلس مین نے پورا جوڑا نکال کر اس کے سامنے رکھا وہ زمین پہ پنجوں کے بل بیٹھا تھا جبکہ حیا اور زارہ سامنے کاؤ سے بیٹھی تھیں پہنا دوں میم بہت معدب اور شائستہ انداز میں پوچھتے ہوئے سیلس مین نے ہاتھوں میں پکڑا جوتا اس کے پاؤں کے قریب کیا جو خوبصورت تھی میرے ہاتھ نہیں ٹوٹے ہوئے میں خود پہن سکتی ہوں جی شیور یہ لیجئے سیلس مین نے مسکرا جوتا اس کی طرف بڑھایا اس نے اسے یوں پکڑ رکھا تھا کہ اسے تھامتے ہوئے حیا کی انگلیاں لازمن اس کے ہاتھ سے مس ہوتی سامنے رکھ دو میں اٹھا لوں گی اس کے روکھے لہجے پہ سیلس مین نے زیر لب کچھ گنگناتے ہوئے جوتا سامنے رکھ دیا پھر بل کی ادائیگی کے بعد کاؤنٹر پہ کھڑے کھڑے لڑکے نے بکیا رقم اس کی طرف بڑھائی تو حیا نے دیکھا چند نوٹوں کے اوپر پانچ کا سکہ رکھا تھا اور لڑکے نے سکے کو یوں پکڑ رکھا تھا جیسے سیلس مین نے جوتے کو تاکہ اسے تھامتے وقت لازمن اس کا ہاتھ ٹکرائے شکریہ حیا نے نوٹ کنارے سے پکڑ کر کھینچے سکہ لڑکے کے ہاتھ میں رہ گیا میم آپ کا سکہ لڑکی نے فاتحانہ انداز میں سکہ اس کی جانب بڑھایا کہ اب تو لازمی پکڑے گی اور یہ سامنے رکھے صدقے کے باکس میں ڈال دو وہ بے نیادی سی شاپر تھامے پلٹ گئی زارا نے بے اختیار کہکا لگایا اس لڑکی کی شکل دیکھنے والی تھی حیا دل تو کر رہا تھا اس کی اسی شکل پہ شاپ کے سارے جوتے دے مارو معلوم نہیں ہمارے مردوں کی ذہنیت کب بدلے گی یوں گھورتے ہیں جیسے کبھی لڑکی دیکھی ہی نہ ہو وہ تنفر سے ناک سکیڑی غصے میں بولتی زارہ کے ساتھ سیڑیاں اتر رہی تھی جب قریب سے آواز آئی تو اتنا بند سور کر باہر نہ نکلا کرو بی بی وہ چوک کر آخری سیڑھی پہ ٹھہر گئی وہ ایک معمر خاتون تھی بڑی سی چادر میں لپٹی ہوئی ناگواری بھری نگاہ اس پہ ڈال کر آہستہ آہستہ اوپر زینے چڑھ رہی تھی ایک تو لوگوں کو راہ چلتے تبلیغ کرنے کا بہت شوق ہوتا ہے وہ اور بھی بہت کچھ کہتی مگر زارا اس کو کوہنی سے تھامے وہاں سے لے آئی تبھی ارم سامنے سے آتی دکھائی دی اس کے سینے پہ پھیلا دوپٹہ اب سمٹ کر گردن تک آ گیا تھا اس نے کچھ خاص شاپنگ نہیں کی تھی شاید وہ صرف اس کے ساتھ آؤٹنگ پہ آئی تھی میٹرو سے وہ اسکوپ چلی آئیں کہ کچھ ہلکا پھلکا کھا لیں رات کی دعوت اتایا فرقان کی طرف تھی جو وہ بیٹے کی شادی کے لیے جمع ہوئے خاندان والوں کے لیے دے رہے تھے میرے لیے پائن ایپل سلش منگوا لینا میں ذرا بیکری سے کچھ لے لوں ارم جھٹ باہر کو لگ کی ہے نے گہری سانس لیتے ہوئے اپنی جانب شیشہ نیچے کیا سرد ہوا کا تھپیڑا تیزی سے اندر آیا تھا مگر اتنی سردی میں سلش پینے کا اپنا ہی مزہ تھا وہ پارکنگ لاٹ میں موجود تھی اور ٹھنڈی ہوا نے ساری جگہ کو گھیر رکھا تھا مغرب گہری ہو چکی تھی اور ہر طرف اندھیرا سا تھا ارم خاصی کمپلیکس لگتی ہے نہیں ارم دور ہو گئی تو زارا اس کی طرف گھومی اور تم اس کے انہی کمپلیکس کو ہوا دے رہی تھی وہ الٹا اسی پہ خفا ہوئی طائف اور کان صرف اسکاف کی سختی کرتے ہیں وہ بس اسی بات پہ خود ترسی کا شکار ہے اور تم بھی اس کا ساتھ دے رہی تھی میں نے سوچا کہ بیچاری نہیں ہے وہ بیچاری اب اس کو بھی یہی سمجھنا ہے کہ خواہ مکا کی خود ترسی سے نکل آئے ویٹر ہاتھ میں کارڈ پکڑے حیا کی طرف کھلے شیشے کے باہر آ چکا تھا تمہیں یاد ہے زارا پچھلے سال جب یونیورسٹی والوں نے ہمیں ترکی کے ٹرپ کی آز دلائی تھی اور آخر میں پہنچ کر سارا پروگرام ہی کینسل کر دیا تھا آرڈر لکھوا کے وہ شیشہ اوپر چڑھاتے ہوئے یاد کر کے کہنے لگی میں تو اتنی مایوس ہو گئی تھی کہ سوچا بھی نہ تھا کہ کبھی ترکی جا سکوں گی اس کی آواز میں آج جڑنے کی خوشی درائی تھی زارا اور وہ انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی میں ایل ایل بی آنرز شریعہ ان لا کے پانچویں سال میں تھیں ان کا ساتواں سیمسٹر درمیان میں تھا جب یورپی یونین کے اسپانسرڈ اسکالرشپ کا اعلان ہوا جس کے تحت یورپ اور ایشیا کی یونیورسٹیز کے مابین طلبہ کا تبادلہ ہوتا یو چند ماہ کے لیے یہاں سے کچھ طلبہ یورپ کی یونیورسٹیز جائیں گے اور ایک سیمسٹر پڑھ کر واپس آ جائیں گے جب یورپین یونیورسٹیز میں درخواست دینے کی باری آئی تو اسے ترکی کی سبانجی یونیورسٹی کا فارم سب سے آسان لگا مگر پھر ایک ہسپانوی ہسپانوی یونیورسٹی میں بھی ساتھ ہی اپلائی کر دیا اور اب بالآخر سبانجی نے اسے منتخب کر لیا تھا ادھر ساتواں سیمسٹر پورا کرنے کے بعد فروری میں پانچ ماہ کے لیے ترکی جانا تھا جہاں اس کے اپنے مضامین شریعہ اینڈ لا تو نہ تھے کہ ترکی کا قانون پاکستان کے قانون سے مختلف تھا سو پانچ ماہ کے لیے وہ اپنی مرضی سے کوئی بھی مضمون پڑھ سکتی تھی پھر واپس پاکستان آ کر اسے ایل ایل بی کا آٹھواں سیمسٹر شروع کرنا تھا کتنا مزہ آئے حیا اگر کوئی رومانٹک سا ہینڈسم سا ہم سفر تمہیں مل جائے تو تمہارا سفر کتنا خوبصورت ہو جائے گا ہم سفر کوئی نہیں ملنے والا کیونکہ پاکستان سے سبانجی صرف ہم دو لڑکیاں ہی جا رہی ہیں اور پھر ہم ٹھہرے آل وومن یونیورسٹی میں پڑھنے والے وہ ختیجہ رانے جو تمہارے ساتھ جا رہی ہے اس سے کوئی بات ہوئی ویٹر نے شیشہ بجایا تو ہایا چوکی پھر شیشہ نیچے کرنے لگی نہیں ختیجہ رانا کو تو میں جانتی بھی نہیں ہوں معلوم نہیں کون ہے اس نے سلش کا گلاس پکڑا زارا کا اسے تھمایا ارم کا ڈیش بورڈ پہ رکھا اور پھر اپنا گلاس لبوں سے لگایا ٹھنڈا سا سلش اندر تک اتر گیا بے دھیانی میں وہ شیشہ بند کرنا کب بھولی اسے علم نہ ہو سکا دفتن زارہ کا موبائل بجا زارہ نے صرف لیتے ہوئے موبائل کان سے لگایا ہیلو اماں جی کیا آواز خراب ہے ایک منٹ زارہ کے فون پہ غالباً سگنل ٹھیک نہیں آ رہے تھے وہ سگنل وہ سلش کا گلاس ہاتھ میں پکڑے دروازہ کھول کر باہر چلی گئی حیا اپنی گلاس سے چھوٹے چھوٹے سپ لیتے ہوئے زارہ کو ونڈ اسکرین کے پار سے دیکھتی رہی اب وہ دور ایک درخت کے ساتھ کھڑی فون پہ بات کر رہی تھی ہیلو مائی لیڈی کوئی ایک دم سے اس کے بہت قریب آ کے بولا وہ ڈر کر اچھلی ذرا سے جوس کپڑوں پہ چھلک گیا کھلی کھڑکی پہ ایک عورت مسکراتے ہوئے جھکی ہوئی تھی میک اپ سے اٹا چہرہ چمکتا ہوا آئی شیڈو بھڑکتی ہوئی سرخی بالوں کا جوڑا چم چم کرتے کپڑے وہ عورت نہیں تھی مگر وہ مرد بھی نہیں تھا کیسے ہو جی وہ اس کی کھڑکی پہ پورا جھکا کھڑا تھا گلاس اس کے ہاتھ میں کاپا بے اختیار اس نے شیشہ اوپر چڑھانا چاہا مگر اس کے ہاتھ درمیان میں تھے ڈرو نہیں باجی جی میں آپ کی دوست ہوں ڈالی کہتے ہیں مجھے ہٹو جاؤ ہٹو وہ گھبرا گئی خواجہ سرا کی وجود سے سستے پرفیوم کی تیز خوشبو اٹھ رہی تھی اسے کرائیت سی آئی ذرا بات تو سنو اس نے اپنا چہرہ مزید جھکایا اور اس سے پہلے کہ وہ آگے بڑھتا حیا نے سلش کا بھرا ہوا گلاس اس کے منہ پہ الٹ دیا ٹھنڈی ٹھار برف چہرے پہ پڑی تو وہ جھٹکے سے پیچھے ہٹا اس نے پھرتی سے شیشہ اوپر چڑھا لیا سنو جی وہ مسکرا کر چہرہ صاف کرتا شیشہ بجانے لگا بند شیشے کے باعث اس کی آواز ہلکی ہو گئی تھی اور اب وہ کوئی گیت گنگنانے لگا تھا کپ کپاتے ہاتھوں سے اس نے اگنیشن میں چاوی گھمائی اور گاڑی وہاں سے نکال لائی بیکری کے داخلی دروازے کے سامنے لا کر اس نے پلٹ کر دیکھا وہاں درختوں کے ساتھ وہ ڈولی نامی خواجہ سرا ابھی تک کھڑا تھا وہ اس کے پیچھے نہیں آیا تھا اور اب گا بھی نہیں رہا تھا بس خاموش گہری نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا اسے بے اختیار جھرجری سی آئی کہاں رہ گئی یہ دونوں اس نے جھنجھلا کر ہارن پہ ہاتھ رکھ دیا پھر گردن موڑ کر دوبارہ دیکھا وہ ابھی تک اسے ہی دیکھ رہا تھا ارم اور زارا کو ڈراپ کر کے وہ سیدھی اپنے کمرے میں آئی تھی ڈنر کا وقت ہونے والا تھا اس نے یہ کپڑے ڈنر کے مناسبت سے ہی پہنے تھے مگر جوس چھلکنے سے ذرا سا داغ پڑ گیا تھا اس نے جلدی سے دوپٹے کا وہ حصہ دھو کر اسے استری کیا اسے رہ رہ کر وہ خواجہ سرا یاد آ رہا تھا اس برادری کے لوگ اکثر آ کر پیسے مانگتے تھے مگر ایسی حرکت تو کبھی کسی نے نہیں کی تھی اس خواجہ سرا کی عجیب نگاہیں اور انداز اسے پھر پھر سے جھڑ جھڑی آئی جب اپنی تیاری سے مطمئن ہو کر وہ باہر اور لابی کا دروازہ کھولا تو پاؤں کسی چیز سے ٹکرایا وہ چوک گئی دروازے کے ساتھ فرش پہ سفید اد کھلے گلابوں کا بوکے پڑا تھا وہ جھکی اور بوکے اٹھایا ساتھ میں ایک بند لفافہ بھی تھا وہ دونوں چیزیں اٹھا کر سیدھی ہوئی اور لفافہ کھولا جس پہ حیات سلیمان لکھا تھا اندر وہی سفید بے سطر چوکور کاغذ تھا اس کے وسط میں اردو میں لکھا تھا امید کرتا ہوں کہ آپ کا آج کا ڈنر اچھا گزرے گا اس نے لفافہ پلٹ کر دیکھا کہیں بھی کچھ اور نہیں لکھا تھا بس لفافے پہ گزشتہ روز کی مہر لگی تھی یہ کون تھا اور کیوں اسے پھول بھیج رہا تھا وہ بھوکے اور خط کمرے میں رکھ کر سارے معاملے پہ الجھتی باہر آ گئی تایا فرقان کے گھر خوب چہل پہل لگی تھی لاؤنج میں سب کزن بیٹھے تھے ایک طرف خواتین کا گروہ خوش گپوں میں مشغول تھا مرد حضرات یقیناً ڈرائنگ روم میں تھے ان کے خاندان میں بے تکلفی کو بری نظر سے نہیں دیکھا جاتا تھا تایا فرقان چاروں بہن بھائیوں میں سب سے سخت اور ان کی سختی ارم کے اسکارف لینے اور گھر سے باہر لڑکوں سے بات کرنے پہ تھی ارم اور باقی کزنز بھی عموماً اپنے کزنز کے سوا باہر کے کسی لڑکے سے بات نہیں کرتی تھی حیا اور ارم تو پڑھتی بھی آل وومن یونیورسٹی میں تھی ہاں دوسرے چرچا خود سلیمان صاحب مستقبل میں اپنے بچوں کی شادیاں یقیناً مکس گیدرنگ میں رکھیں گے یہ سب کو معلوم تھا ان کا خاندان زیادہ بڑا نہ تھا وہ لوگ تین بھائی اور ایک بہن تھے طائف فرقان سب سے بڑے تھے داور فروخ اور ارم ان کے بچے تھے فروخ میڈیکل کر چکا تھا اور آج کل پولی کلینک سے ہاؤس جاب کر رہا تھا وہ حیا سے تین سال بڑا تھا سمی فروخ سے سال بھر چھوٹا تھا اور ایم بی اے کے بعد جاب کر رہا تھا ارام ہیا سے سال بھر چھوٹی تھی آج کل سب سے بڑے داور کی شادی شادی کی تیاری تھی دایا فرقان کے بعد سلیمان صاحب تھے ہیا ان کی اگلوتی بیٹی اور روحیل اگلوتا بیٹا تھا روحیل پڑھائی کے سلسلے میں امریکہ میں ہوتا تھا اب ان کے گھر میں سلیمان صاحب فاطمہ بیگم اور ہیا بس یہی تینوں تھے پھر ظاہر چچا تھے ان کی بڑی دو جڑیواں بیٹیاں مہوش اور سہرش تھیں پھر بیٹا رضا انجینئر تھا سب سے چھوٹی بیٹی ثنا او لیول کر رہی تھی اس وقت سوائے روحیل کے جو امریکہ میں تھا اور داور بھائی کے جو غالباً ڈرائنگ روم میں تھے باقی تمام لڑکے لڑکیاں لاؤنج میں موجود تھے لڑکیاں کارپیٹ پہ دائرہ بنا کر بیٹھی تھیں ارم کے ہاتھ میں ڈھولک تھی اس کا دوپٹہ سر سے ڈھلک کر کندھے پہ آ گیا تھا وہ مہوش سہرش اور ثنا کے ہمراہ سور ملا رہی تھی جبکہ رضا فروخ اور سمی اوپر کرسیوں پہ بیٹھے مذاکر لڑکیوں کی طرف فکرے اچھال رہے تھے ہیلو ایوری ون وہ سینے پہ ہاتھ باندھے چلتی ہوئی ان کے قریب آ کر رکی تو سب کی نگاہیں اس کی جانب اٹھیں چہرے کے دونوں اطراف میں گرتے سیدھے بال بادل اور بڑی بڑی کاجل سے لبریز آنکھیں وہ تھی ہی اتنی حسین کہ ہر اٹھی نگاہ میں ستائش امڑ آئی حیا کیسی ہو آؤ چلو ان لڑکوں کو ہراتے ہیں آؤ بیٹھو نا بہت سی آوازیں اسے ٹکرائے مگر اس نے بے نیازی بری مسکراہٹ شانے اچکائے پہلے میں سائمہ تائی کی کچن میں ہیلپ کروا دوں اس نے ارم کی امی کا نام لیا جن کو اس نے آتے ہوئے اٹھ کر کچن کی طرف جاتے دیکھا تھا سائمہ آئی نے یقیناً اس کو آتے نہیں دیکھا تھا ورنہ وہ اسے بلوا لیتی ارم سے زیادہ سمجھدار تو بقول ان کی حیا تھی سائمہ آئی کے پیچھے ظاہر چچا کی بیگم آبدہ چچی بھی چلی گئی تھی اب صوفے پہ حیا کہ امی فاطمہ بیگم تنہا بیٹھی تھیں اماں میں ذرا سائمہ آئی کی ہیلپ کروا دوں ان کو اپنی طرف دیکھتا پا کر اس نے اپنی بات دہرائی تو انہوں نے مسکرا کر سر ہلایا وہ مطمئن سے آگے بڑھ گئی راہداری پار کر کے کچن کے دروازے کی سمت بڑی ہی تھی کہ آئی کی تیز آواز سماج سے ٹکرائی جیسے میں جانتی ہی نہیں ہوں کہ یہ سارے رنگ ڈھنگ کس لیے ہوتے ہیں ایک میرے ہی بیٹے ملے ہیں اس کو پاگل بنانے کے لیے وہ بے اختیار دو قدم پیچھے دیوار سے جا لگی یہ سائمت تائی کس کی بات کر رہی تھی تب بھی میں کہوں بھابھی کے رضا کیوں ہر وقت ہایا کرتا ہے وہ آپ چچی تھی اپنے نام پہ چوک کر چوک سی گئی وہ اور وہ کہہ رہی تھی پچھلی دفعہ جب ہم سلیمان بھائی کے گھر کھانے پہ آئے تھے تو کیسے ٹک سک سے تیار پھر رہی تھی تب سے رضا میرے پیچھے پڑا ہے کہ حیا کا رشتہ مانگے اس لڑکی کو لڑکوں کو متوجہ کرنے کا فن آتا ہے آبدہ کتنی مشکل سے داور کے دل میں سے اس کا خیال نکالا تھا میں نے اور فرقان نے وہ تو اڑ ہی گیا تھا کہ شادی کرے گا تو صرف حیا سے مگر جب فرقان نے سختی کی ہے بھلا ایسی بے پردہ اور آزاد خیال لڑکی کو اپنی بہو بنا کر ہم نے اپنی آخرت بگاڑنی ہے کیا تب کہیں جا کر وہ مانا مگر اب فرخ کیا کروں اس لڑکے کا یہ بھی اسی طرح کیل کاٹوں سے لیس ہو کر آ جائے گی اور فرخ پھر اس کے جانے کے بعد ضد پکڑ لے گا میری ارم بھی تو ہے مجالے کے سر پہ سے دوپٹہ لیے بغیر گھر سے نکلے سائمہ تائی فخر سے کہہ رہی تھی اور وہ دھواں دھواں ہوتے ہوئے چہرے کے ساتھ بمشکل دیوار کا سہارا لیے کھڑی تھی اسے لگا کہ اگر اس نے مزید کچھ سنا تو اس کے عذاب جواب دے جائیں گے بدقت اپنے وجود کو سنبھالتے ہوئے وہ واپس پلٹ آئی کسی بات پہ ہنسے ہوئے فروخ کی نگاہ اسے پڑی راداری سے چلی آ رہی تھی تو اس کی ہنسی تھم گئی وہ بے اختیار دیا قبول سا فروخ جس کی رنگت ٹف روٹین کے باعث مزید سا اولا گئی تھی مگر مسئلہ اس کی واجبی شخصیت یہ حیا کی بے پردگی کا نہ تھا اصل بات تو وہ سب جانتے تھے پھر بھرا اس کے بارے میں رضا یا فروخ نے سوچا بھی کیسے وہ ایک سپاٹ نگا فاروق پہ ڈال کر چپ فاطمہ بیگم کے ساتھ صوفے پہ آ بیٹھی تمہیں کیا ہوا انہوں نے غور سے اس کے چہرے کو دیکھ کر پوچھا کچھ نہیں اماں وہ خود کو نارمل کر پائی فاطمہ مطمئن ہو وہ سائمہ دائی کے بارے میں سوچنے لگی جن کا حیا میری جان کہتے کہتے منہ نہ تھکتا تھا اور تایا فرقان کے لیے تو وہی بڑی بیٹی تھی لیکن اندر سے ان لوگوں کے ایسے خیالات ہوں گے وہ گمان بھی نہیں کر سکتی تھی اور وہ پھول وہ بھی رضا یا فاروق میں سے ہی کسی نے بھیجے ہوں گے مگر کل رات جب پہلی دفعہ پھول آئے تھے تب تو فاروق نائٹ ڈیوٹی پہ تھا اور رضا تھا تو اسلام آباد میں ہی مگر ان دونوں میں سے کسی کو اس کی سبان جی کے سلیکشن کے بارے میں کیسا علم ہوا شاید جب وہ زارہ کو فون پہ بتا رہی تھی تب کھڑکی کے باہر کچھ کھڑکا تھا وہ جو کوئی بھی تھا یقیناً اس نے کھڑکی کے باہر سے ساری بات سن لی ہوگی اور سن کر ہی وہ خط لکھ کر پھولوں کے ساتھ ادھر رکھا ہوگا مگر اس پہ تو کوریئر کی ایک روز قبل کی مہر تھی شاید اس نے کوئی جالی مہر استعمال کی ہو مگر اتنے جھمیلہ میں فرخ اور رضا جیسے جاب والے مصروف بندے کیوں پڑیں گے بھلا اس کا دل کہتا تھا یہ نہ فرخ ہے نہ رضا بلکہ کوئی اور ہے خیر جہنم میں جائے وہ جو بھی ہے ان دونوں کا دماغ تو میں ابھی ٹھیک کرتی ہوں وہ تیزی سے اٹھ کر لڑکی لڑکیوں کے گروپ کے پاس چلی آئی ارم سامنے کھڑے کھڑے اس نے مخصوص بے نیازی سے سینے پہ ہاتھ باندھے ارم کو پکارا تو سب رک کر اسے دیکھنے لگی کیا تم لوگوں نے سبھی پھپھو کو شادی کا کارڈ بھیجا تھا ترکی کی سے اس نے فاروق اور رضا کے چہرے کو دیکھا تھا وہ دونوں چونکے تھے اور دونوں کو ہی اس کی بات پسند نہیں آئی تھی جیسے پھپو کا کارڈ سلیمان چچے کو دیا تھا انہوں نے بھجوا دیا ہوگا اور ہاں پھپھو کو ابا نے فون کر دیا تھا کیا وہ آئیں گی آنا تو چاہیے آخر قریبی رشتہ ہے ہم سے تم سے نہ صحیح ہم سے تو ہے اس نے قریبی رشتے پہ زور دے کر ایک جتاتی نظر فاروق اور رضا پہ ڈالی وہ دونوں اپنی اپنی سوچوں میں گم تھے پھر کھانے کے وقت سائمہ تائی نے سب سے پہلے اسے بلایا میری جان یہ کسی کام نہیں ہے تم سمجھدار ہو ٹیبل پہ تم نے خیال رکھنا ہے کہ جیسے کوئی ڈش آدھی ہو کو اشارہ کرنا ٹھیک شیور تائی میں خیال کروں گی وہ دقت مسکراتی ہوئی سرو کرنے لگی چند منٹ بعد سب ڈائننگ ہال میں کھڑے اپنی اپنی پلیٹوں پہ کھانا نکال رہے تھے ڈائننگ ٹیبل کے اطراف سے کرسی ہٹا کر پوری ہٹا کر ایک دیوار کے ساتھ لگا دی گئی تھی تاکہ سب اپنی مرضی سے کھانا نکال کر ادھر ادھر ٹہلتے ہوئے کھاتے رہیں تایا جانا اپنے سلاد نہیں لیا وہ رشین سلاد سے بھرا شیشے کا بڑا بال اٹھائے تایا فرقان اور سلیمان صاحب کے پاس آئی جو اپنے دھیان میں ہوئے گفتگو تھے اس کے پکار پہ چونکیں تھینک یو بیٹا تایا فرقان مسکرا کے چمچے سے سلاد اپنی پلیٹ میں نکالنے لگے وہ شلوار کرتے میں ملبوس تھے کندھوں پہ شال تھی اور بار اور چہرے پہ مونچے سلیمان صاحب ان کے برعکس کلین شیو ڈنر سوٹ میں ملبوس خاصے اسمارٹ اور ہینڈسم لگ رہے تھے دونوں کی سوچ بھی اپنے حلیوں کے مانند تھی ابا آپ بھی لیں نا سلیمان تم نے سبین کو کارڈ پوسٹ کر دیا تھا تائے کو اچانک شاید اس کی شکل دیکھ کر یاد آیا سلیمان صاحب کا چمچے میں سلاد بھرتا ہاتھ ذرا سست ہوا اور چہرے پہ کڑواہٹ پھیل گئی بہت آہستہ آہستہ سے اس نے انہوں نے سلاد سے بھرا چمچ اپنا اپنی پلیٹ میں پلٹا کر دیا تھا ان کے لہجے میں عجب کاٹ تھی جو حیا کے لیے نہیں تھی ابا سبین پپھو شادی پہ آئیں گی وہ پوچھے بھی نہ رہ سکی کل مہندی ہے آنا ہوتا تو اب تک آ گئی ہوتی تیس سالوں میں جو عورت صرف چند دفعہ ملنے آئی ہو وہ اب بھی نہ آئے تو بہتر ہے حیا تو کیا فرقان تایا بھی دنگ رہ گئے سلیمان کیا ہوا ہے تھینک یو بیٹا جواب دینے کی بجائے سلمان صاحب نے اسے مخاطب کیا تو وہ اب تم جاؤ کا اشارہ سمجھ کر سر جھکائے وہاں سے چلی آئی بہت آہستہ سے سلاد کا پیالہ میز پہ رکھا اور اپنی آدھی بھری پلیٹ اٹھائی مگر اب کچھ بھی کھانے کو جی نہیں چاہ رہا تھا یہ ابا کو کیا ہو گیا تھا وہ پپو کے بارے میں ایسے گفتگو کیوں کر رہے تھے پھر وہ رہ نہیں سکی اپنی پلیٹ لیے اسی ستون کے پیچھے آ کھڑی ہوئی جس کی دوسری جانب تایا اور ابا کھڑے تھے بظاہر اپنی پلیٹ پہ سر جھکائے اس کے کان انہی کی طرف لگے تھے حیا کے لیے عمیر لغاری نے اپنے بیٹے کا پروپوزل دیا ہے سلیمان صاحب اپنے دوست اور اپنی کمپنیز کے شیئر ہولڈر کا نام لے کر کہہ رہے تھے اور اس کے ہاتھ میں پکڑی پلیٹ لرز گئی دل سہم اٹھا یہ کیا کہہ رہے ہو طائف قان ششدر رہ گئے تھے بھائی اس میں حیرت کی کیا بات ہے ولید اچھا لڑکا ہے کل مہندی پہ آئے گا تو آپ کو ملواؤں گا سوچ رہا ہوں حیا سے پوچھ کر ہاں کر دوں مگر مگر سلیمان یہ کیسے ہو سکتا ہے کیوں نہیں ہو سکتا بھائی تم آیا کی شادی یوں کیسے کر سکتے ہو باپ ہو اس کا کر سکتا ہوں فاطمہ بھی راضی ہے اور مجھے یقین ہے کہ حیا کو بھی کوئی اعتراض نہیں ہوگا اور جہان جہان کا کیا ہوگا کون جہان سلیمان صاحب یکسر انجان بن گئے تمہارا بھانجا سبین کا بیٹا جہان جسے تم نے حیا کا نکاح کیا تھا تم کیسے بھول سکتے ہو جواباً سلیمان صاحب نے ناگواری سے سر جھٹکا وہ اکیس سال پرانی بات ہے اور حیا اب بائیس سال کی ہو چکی ہے بے وقوفی کی تھی میں نے کہ سبین پہ اعتبار کر کے اپنی بچی کا نکاح اس کے بیٹے سے کر دیا تھا ان یعنی اکیس برسوں میں کبھی سبین نے مڑ کر پوچھا کہ اس کے نکاح کا کیا بنا یا کیا بنے گا زیادہ سے زیادہ وہ چھ ماہ میں ایک بار فون کر لیتی ہے اور تین منٹ بات کر کے رکھ دیتی ہے آپ کو واقعی لگتا ہے کہ وہ لوگ اس رشتے کو قائم رکھنا چاہتے ہیں مگر سبین تو سکندر کی وجہ سے تم جانتے ہو وہ الٹے دماغ کا شخص میں کیسے مان لوں کہ صرف اپنے مغرور اور بد دماغ شوہر کی وجہ سے وہ اپنے بیٹے کا نکاح بھول سکتی ہے اتنے برس برس بیت گئے ہیں اس نے پھر کبھی رشتے یا شادی کی بات منہ سے نہیں نکالی میں اس سے کیا امید رکھوں مگر جہان تو اچھا لڑکا ہے تم اس سے ملے تو تھے پچھلے سال جب تم استنبول گئے تھے جی جہان سکندر اچھا لڑکا مائی فٹ انہوں نے تلخی سے سر جھٹکا اس کے تو مزاج ہی نہیں ملتے وہ ترکی میں پیدا ہوا ہے اس نے کبھی پاکستان کی شکل نہیں دیکھی نہ اسے اردو آتی ہے نہ پنجابی کبھی ان تمام برسوں میں اس نے اپنے کسی ماموں کا حال پوچھا کبھی فون کیا میں یہ سب بھول گیا تھا مگر جب میں پچھلے سال استمبول گیا تو کیا آپ یقین کریں گے کہ بھائی یقین کریں گے کہ میں اٹھارہ روز وہاں رہا میں روز سبین کے گھر جاتا تھا سکندر تو ملا ہی نہیں اور جہان جہان جی آخری روز مجھ سے ملا اور وہ بھی پندرہ منٹ کے لیے وہ بھی جب اس کی ماں نے میرا نام بتایا تو کافی دیر بعد اسے یاد آیا کہ میں اس کا کوئی دور پار کا ماموں ہوتا ہوں پھر جانتے ہیں وہ مجھ سے کیا پوچھنے لگا کیا پاکستان میں روز بم دھماکے ہوتے ہیں اور کیا وہاں انٹرنیٹ کی سہولت موجود ہے پھر اس کا فون آیا اور وہ اٹھ کر چلا گیا میں کبھی حیا کے لیے کورٹ سے خلا لینے کے متعلق نہ سوچتا اگر میں اس روز ایک ترک لڑکی کو جہان کے گھر جہان کو گھر ڈراپ کرتے نہ دیکھ لیتا جب میں فلائٹ پکڑنے سے قبل سبین کو خدا حافظ کہنے گیا تھا اس لڑکی کے ساتھ اس کی بے تکلفی علامان وہ سکندر شاہ کا بیٹا ہے اور اپنے باپ کا ہی پرتو ہے میں سمجھتا تھا کہ اگر احمد شاہ جیسے عظیم انسان کا بیٹا ہوگا سکندر اس کے برعکس نکلا تو ویسے ہی جہان بھی اپنے باپ کے برعکس نکلے گا اور ایک اچھا انسان ہوگا مگر نہیں وہ اسی طرح مغرور آدمی کا مغرور بیٹا ہے حیا کون ہے اس کا ان سے کیا تعلق ہے یہ بات نہ جہان کو یاد تھی نہ سبین کو سبین تو یہ ذکر ہی نہیں کرتی تھی اب میں اپنی بیٹی کو زبردستی ان کے گھر بھیج دوں کیا خیر کل ولید سے ملواؤں گا آپ کو اب جو رشتہ بھی اچھا لگا میں ہے کہ ادھر شادی کر دوں گا اور اب اس میں مزید سننے کی تاب نہ رہی وہ سفید چہرے لیے بوجھل قدموں سے چلتی ان سے دور ہٹ گئی جہان سکندر کو اس نے کبھی نہیں دیکھا تھا بچپن سے اسے اپنے اور اس کے رشتے کے متعلق سنا تھا وہ سال بھر کی تھی جب سبین پھپھو پاکستان آئی اور فرتے جذبات نے اپنے آٹھ سالہ بیٹے کے لیے اس کا رشتہ مانگ لیا جذباتی سی کاروائی ہوئی اور دونوں بہن بھائیوں نے بچوں کا نکاح کر دیا تب آٹھ سالہ جہان ان کے ساتھ تھا پھر وہ ترکی چلا گیا اکیس سال گزر گئے وہ ترکی میں ہی رہا کبھی پاکستان نہیں آیا اور اس وزٹ کے بعد تو سبین پپو بھی نہیں آئی نہ کبھی انہوں نے کوئی تصویر بھیجی نہ خط لکھا اگر کبھی کوئی ترکی چلا جاتا تو ان ان سے سے ورنہ رابطہ نہ ہونے کے برابر رہ گیا تھا انٹرنیٹ وہ استعمال نہیں کرتی تھی اگر جہان کرتا تھا بھی اس کا کوئی ای میل فیس بک ٹویٹر کسی کے پاس کچھ بھی نہ تھا ارم وغیرہ اسے فیس بک پہ سرچ کر کے تھک گئے تھے مگر ترکی کا کوئی جہان سکندر انہیں نہیں ملتا تھا شروع کے چند برس پھپو بہت فون کرتی تھی پھر آہستہ آہستہ یہ رابطے زندگی کی مصروفیات میں کھو گئے تین ماہ میں ایک فون ان کا آ جاتا اور تین ماہ بعد ایک فون ادھر سے چلا جاتا یوں چھ ماہ میں دو ہی دفعہ بات ہو پاتی رسمی علیہ سلیق موسم کا حال سیاست پہ تبادلہ خیال اور پھر اللہ حافظ ان تمام باتوں کے باوجود وہ خود کو ذہنی اور جذباتی طور پر جہان سے وابستہ کر چکی تھی نکاح کے وقت کی تصاویر آج بھی اس کے پاس محفوظ تھیں آٹھ سالہ بھورے بالوں اور سنہری رنگت والا خوبصورت سا لڑکا جس کو اس نے اپنے رو برو کبھی نہیں دیکھا تھا اور شاید ترکی کی جانے کی ساری خوشی کی وجہ بھی یہی تھی جس پہ ابا نے پانی پھیر دیا تھا اس روز اسے رہ رہ کر پپو اور جہان پہ غصہ آ رہا تھا جن کی بے رخی کے باعث اب یہ رشتہ ایک سوال یا نشان بن کر رہ گیا تھا مگر خیر داور بھائی کی شادی ہو جائے اور سیمسٹر ختم ہو جائے پھر وہ ترکی جائے گی اور ان لوگوں کو ضرور ڈھونڈے گی ہایا ہایا کدھر ہو وہ لابی میں آویزہ آئینے ایم کے سامنے کھڑی ماتھے پہ ٹیکا درست کر رہی تھی جب فاطمہ بیگم اسے پکارتی آئیں ہر طرف گہما گہمی تھی ایک ناقابل فہم شور سمجھا تھا مہندی کا فنکشن باہر شروع ہو چکا تھا سب باہر جانے کی جلدی مچائے ادھر ادھر بھاگ رہے تھے اور وہ ابھی تک وہیں کھڑی تھی کیا ہوا اماں وہ ٹیکی کے ساتھ الجھتی ہوئی جو ماتھے پہ سیٹ ہو کر ہی نہیں دے رہا تھا سونے کا گول سکے کی شکل کا ٹھیکا جس کے نیچے ایک سرخ روبی لٹک رہا تھا بار بار ادھر ادھر جھول جاتا ٹیکی کو ٹھیک کرتے ہوئے مسلسل اس کی کلائیوں میں بھری چوڑیاں کھنک رہی تھی جلدی آؤ تمہارے ابا بلا رہے ہیں کسی سے ملوانا ہے تمہیں ان کی آواز میں خوشی کی رمک محسوس کر کے وہ چوک کر ان کو دیکھنے لگی نفیس سے سلک کی ساڑی اور ڈائمنڈس پہنے وہ خاصی باوقار اور خوش لگ رہی خوش لگ رہی تھیں اس کی انگلیوں نے ٹیکو کو چھوڑ دیا دل زور سے دھڑکا کیا پھپھو آ گئی تھیں اور ان کا وہ مغرور بیٹا بھی کدھر ہے ابا وہ دھک دھک کرتے دل کے ساتھ ان کے پیچھے باہر نکلی گیٹ کے قریب سلیمان سلیمان کھڑے دکھائی دے رہے تھے اور ان کے ساتھ ایک خوب خوب خوب روسا لڑکا تھا جس کے چانے پہ ہاتھ رکھے وہ کچھ کہہ رہے تھے سامنے خاصے باوقار سے سور میں ملبوس ایک صاحب اور ایک ڈیسنٹ سی خاتون تھیں وہ دونوں پہلو سے لہنگا ذرا سا اٹھائے ہوئے ان کے قریب آئی یہ حیا ہے میری بیٹی سلیمان صاحب نے مسکرا کر اسے شانوں سے تھاما السلام علیکم اسے سر کو جمبش دیتے ہوئے مدھم سے سلام کیا وعلیکم السلام بیٹا وہ تینوں دلچسپی سے اسے دیکھنے لگے اس نے ڈل گولڈن لہنگا اور کامدار بلاؤز پہن رکھا تھا بلاؤز کی آستین آدھی سے بھی چھوٹی تھی اور اس سے نکلتے اس کے دودھیا بازو سنہرے موتیوں کے شعاؤں میں سنہرے دکھ رہے تھے بھاری کامدار دوپٹہ اس نے گردن میں ڈال رکھا تھا بال ہمیشہ کی طرح سیدھے کر کے کمر پہ گرا رکھے تھے ٹیکی کے ساتھ کے سنہرے جھمکے کانوں سے لٹک رہے تھے اور ملائی سے بنا چہرہ ہلکے سے سنگھار سے مزید دلکش لگ رہا تھا اس نے کاجل سے لبریز پل کے اٹھائی وہ تینوں ستائشی نگاہوں سے اسے دیکھ رہے تھے اور حیا یہ میرے دوست ہیں امیر لغاڑی یہ مہناز بھابھی ہیں اور یہ ان کے صاحبزادے ہیں ولید اس کے دل پہ ایک بوجھ سا گرا آنکھوں میں بے اختیار نمکین پانی بھرایا جسے اس نے اندر اتار لیا نائس ٹو میٹ یو وہ مہمان آنے لگے ہیں میں پھول کی پتیاں ادھر رکھائی تھی سب مجھے ڈھونڈ رہے ہوں گے تو میں ہاں ہاں تم جاؤ انجوائے کرو سلیمان صاحب نے آہستگی سے اس کی شانوں سے ہاتھ اٹھایا وہ معذرت خانہ مسکراتی ان گیٹ کی جانب بڑھ گئی باہر آ کر اس نے بے اختیار آنکھوں کے بھیگے گوشے صاف کیے اور ایک نظر پلٹ کر ان کو دیکھا پھر سر جھٹک کر آگے بڑھ گئی ان کے گھر کے ساتھ خالی پلاٹ میں شامیانے لگا کر مہندی کا فنکشن ارینج کیا گیا تھا مہندیاں دونوں گھرانوں کے الگ الگ تھیں گیندے کے پھولوں اور موتیوں کے لڑیوں میں سے ہر کونا سجا تھا روشنیوں کی ایک بہار سی اتری ہوئی تھی تقریب سیگریگیٹڈ تھی مرد الگ عورتیں الگ ہاں عورتوں والی طرف خاندان کے مردوں کا آنا جانا لگا تھا میوزک سسٹم کے ساتھ ڈی جے بیٹھا تھا اور مووی میکر کیمرہ لیے پھر رہا تھا ارم میں سلور کامدار لہنگے میں ادھر ادھر گھوم رہی تھی وہاں ڈی جے مووی والے اور ریفریشمنٹ سرو کرتے ویٹرز باہر کے مرد تھے مگر آج تو شادی کا ایک فنکشن تھا پھر سر ڈھکنے کی پابندی کیسے ہوتی شادیوں پہ تو خیر ہوتی ہے نا خیر ڈانس شروع کریں ارم اپنا لہنگا سنبھالتے اس کے پاس آئی داور بھائی پہ سارے ارمان نکال کر تمام رسمیں کر کے ان کو مرد مردانے مردانے میں بھیج دیا گیا تھا ہاں ٹھیک ہے تم گانا لگواؤ اور یہ کون ہے وہ مصروف سے انداز میں ارم سے بولتی لہجہ بھر کو چوکی سامنے والی کرسیوں کی قطار کے ساتھ ایک لڑکی کھڑی ایک کرسی پہ بیٹھی خاتون سے جھک کر مل رہی تھی اس نے سیاہ بایا اور اوپر اسٹول لے رکھی تھی وہ عورتوں کے فنکشن میں تھی پھر بھی عجیب بات تھی کہ اس لڑکی نے انگلیوں سے نقاب تھام رکھا تھا اس کی آنکھیں اور ماتے کا کچھ حصہ نقاب سے جھلک رہا تھا اس کی آنکھیں بہت خوبصورت تھی جیسے مسکراتے ہوئے ان خاتون سے کچھ کہہ رہی تھی کون ارم نے پلٹ کر دیکھا پھر گہری سانس لے کر واپس مڑی یہ ایلین ہے کون حیا نے حیرت سے کہا ایلین ارے بھائی شہلا بھاگی ہیں پوری دنیا سے الگ ان کی ڈیڑھ اینٹ کی مسجد ہوتی ہے بس توجہ کھینچنے کے لیے فنکشن پہ بھی اب آیا میں ملتی ہیں اب پوچھو بھلا عورتوں کے فنکشن میں کس سے پردہ کر رہی ہیں ہاں واقعی عجیب ہیں یہ بھی اس نے شانے اچکائے وہ ان کے ایک سیکنڈ وہ ان کے ایک سیکنڈ کزن کے وائف تھیں اور سال بھر پہلے ہی شادی ہوئی تھی ڈی جی نے گانا سیٹ کر دیا تھا خوب شور ہنگامہ شروع ہو گیا انہوں نے مووی والے کو ڈانس کی مووی بنانے سے منع کر دیا اور پھر اپنے مہارت سے تیار کردہ رقص شروع کیا ایک سنہری پری لگ رہی تھی تو دوسری چاندنی کی جب پاؤں دکھ گیا خوب تالیاں بجی تو وہ ہستی ہوئی واپس کرسیوں کی طرف آئیں السلام علیکم شیلا بھابھی وہ لڑکی بھی اسی میز پہ موجود تھی مہوش سہریش اور سنا بھی اپنی امی کے ساتھ وہیں بیٹھی تھیں ارم نے فوراً سلام کیا حیا نے حیا نے بھی پیروی کی وعلیکم السلام کیسی ہو تم دونوں وہ مسکرا کر خوش دلی سے ملی ایک ہاتھ کی دو انگلیوں سے اس نے ابھی تک سیاہ نقاب تھام رکھا تھا بالکل ٹھیک شیلہ بھابھی نقاب اتار دیں ادھر کون ہے شیلہ نے جواب مسکرا کر اس بات میں سر ہلایا مگر نقاب اسی طرح پکڑے رکھا ماشاء اللہ تم دونوں بہت پیاری لگ رہی ہو وہ بات کرتے کرتے ذرا سی ترچھی ہو گئی حیا نے حیرت سے دیکھا شاید اس طرف مووی والا فلم بنا رہا تھا اسی لیے عجیب عورت ہیں اتنی بھی کیا بے اعتباری ہماری فیملی مووی ہے ہم کون سا باہر کسی کو دکھائیں گے حیا بڑبڑائی پھر وہ جلدی ہی معذرت کر کے وہاں سے چلی آئی اس میز پر آبدہ چچی بیٹھی تھیں اور کل ان کی باتیں سن لینے کے بعد اتنی منافقت اس میں نہیں تھی کہ وہ آبدہ چچی اور سائمہ تائی سے ہنس ہنس کر باتیں کر سکتی اماں جانے کہاں تھیں کس سے پوچھے کہ سبھی وہ آئی ہیں یا نہیں اور آئیں گی یا نہیں کافی دیر ششپن میں مبتلا رہی پھر گھر چلی گئے اور لانچ میں ٹیلی فون اسٹینڈ کے ساتھ رکھی ڈائری اٹھائی رقص کے باعث پاؤں درد کرنے لگے تھے وہ صوفے پر گر سی گئی ایک ہاتھ سے گولڈن ہائی ہیلز کے کھول کر انہیں اتارا اور ننگے پاؤں ٹھنڈے ماربل کے فرش پہ رکھ دیے ساتھ ہی وہ ڈائری کے صفحات پلٹتی سبین پھوپھو کا نمبر تلاش کر رہی تھی اس نے کبھی ان کو یوں فون نہیں کیا تھا مگر وہ دل کے ہاتھوں ہار گئی تھی ترکی کا وہ نمبر مل ہی گیا اس نے ریسیور اٹھایا اور نمبر ڈائل کیا گھنٹی جانے لگی اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی پانچویں گھنٹی میں فون اٹھا لیا گیا ہیلو بھاری مردانہ آواز اس کی سماج سے ٹکرائی السلام علیکم اس نے خشک کلبوں پہ زبان پھیری جباون وہ کسی انجان زبان میں وہ کچھ بول رہا تھا میں پاکستان سے بات کر رہی ہوں وہ گڑبڑا کر انگریزی میں بتانے لگی پاکستان سے کون اب کیوں وہ انگریزی میں پوچھ رہا تھا اس کی آنکھوں میں پانی بھرنے لگا میں سبین سکندر کی بھتیجی ہوں پلیز ان کو فون دے دیں وہ جواہر تک گئی ہیں کوئی میسج ہے تو بتا دیں وہ مصروف سے انداز میں کہہ رہا تھا اب بھی جواہر کیا تھا اسے کچھ اندازہ نہ تھا وہ وہ سبھی پھپو نے پاکستان نہیں آنا داور بھائی کی شادی پر نہیں وہ بیزی ہیں شاید وہ فون رکھنے ہی لگا تھا کہ وہ کہہ اٹھی آپ آپ کون ان کا بیٹا جہان کھٹ سے فون رکھ دیا اس نے بھیگی آنکھوں سے ریسیور کو دیکھا پھر زور سے اسے کریڈل پہ پٹکا بے اختیار امٹ آیا آنسو صاف کرتی وہ جھک کر سینڈل پہننے لگی آنسو نے آنکھوں کا میک اپ ذرا خراب کر دیا تھا وہ پھر سے اسے ٹھیک کر کے باہر آئی تو گیٹ کی طرف سے زفر چلا آ رہا تھا اس کے ہاتھ میں سفید ات کھلے گلابوں کا بکے تھا وہ بے اختیار ٹھٹک کر رکی پھر لہنگا سنبھالتی برامدے کے زینے میں اتر آئی یہ کیا ہے ظفر او تھی اتھے ہو یہ کورئر والے نے دیا ہے تو لیے زفر نے گلدستہ اور ایک بند لفافہ اس کی طرف بڑھایا وہ پچھلے سات سال سے تایا فرقان کا ملازم تھا وہ گاؤں سے اسے لے کر آئے تھے جب آیا تھا تو پنجابی بولتا تھا پھر ان سات برسوں میں اردو سیکھنے کی کوشش کی مگر ناکام رہا اب وہ کوئی درمیانی زبان بولتا تھا ٹھیک ہے تم جاؤ اس نے بوکے کو بازو اور سینے کے درمیان پکڑا اور دونوں ہاتھوں سے بند لفافہ کھولنے لگی حسب معمول اس میں سفید سادہ کاغذ تھا جس کے بالکل درمیان میں اردو میں ایک سطر لکھی تھی اس لڑکی کے نام جو کبھی کسی انچاہے رشتے کے بننے کے خوف سے روتی ہے تو کبھی کسی بن چکے انچاہے رشتے کے ٹوٹنے کے خوف سے وہ سن رہ گئی مگر پھر گھبرا کر ادھر ادھر دیکھا گیٹ کھلا تھا مہندی والی جگہ سے روشنی اور موسیقی کا بے ہنگم شور یہاں تک آ رہا تھا درمیان میں بہت سے لوگ آ جا رہے تھے مہمان نوکر چاکر وغیرہ ایسے میں کیا کوئی ادھر تھا جو اس کا بغور مشاہدہ کر رہا تھا اس نے لفافے کو پلٹا کوریا کی مہر ایک روز قبل کی تھی ابھی دس منٹ قبل وہ جہان کے ساتھ پہلی دفعہ بات کر کے روئی تھی بن چکا ان رشتہ اور گھنٹہ بھر پہلے ولید اور اس کے والدین سے ملی تھی انچاہے رشتے کا بننے کا خوف یہ کون تھا جو اتنا باخبر تھا ایک دن قبل ہی اسے کیسا علم ہوا کہ وہ آج دو دفعہ روئے گی وہ خوف زدہ سی کھڑی بار بار وہ تحریر پڑھی جا رہی تھی ابا نکل تو نہیں گئے وہ پرفیوم کی بوتل بند کر کے سنگھار میز پہ رکھتی مخصوص ہارن اور گیٹ کھلنے کی آواز سے موبائل اور پرس اٹھا کر باہر نکلی کافی دیر سے وہ کمرہ بند کر کے بارات میں جانے کے لیے تیار ہو رہی تھی فاطمہ بیگم جلدی جلدی کا شور مچانے لگی دس بارہ بار دروازہ بچا چکی تھیں مقررہ وقت ہونے کو تھا آج داور بھائی کے بارات تھی سلیمان صاحب کو تو سب سے پہلے ہال پہنچنا تھا اور اس کی سست تیاریوں سے وہ بھی واقف تھے پورچ خالی تھا طائف فرقان کے پورشن سے البتہ شور سنائی دے رہا تھا غالباً وہاں پر ابھی سب نہیں نکلے تھے اب کیا کرے ابا کو فون کرے یا طائف فرقان کے گھر جا کر کسی سے لفٹ مانگے وہ انہی سوچوں میں تھی اندر جانے کو پلٹی ہی تھی کہ کھلے گیٹ پہ ہارن ہوا اس نے رک کر دیکھا سیاہ چمکتی اکارڈ باہر کھڑی تھی اس کی ہیڈ لائٹس خاصی تیزی تھی ہیا کی آنکھیں آنکھیں چنیا گئیں اس نے بے اختیار ماتھے پہ ہاتھ کا سایہ بنا کر دیکھنا چاہا تب ہی ہیڈ لائٹس دھیمی ہوئی ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھے شخص کا چہرہ واضح ہوا وہ ولید لغاری تھا ساتھ فرنٹ سیٹ پہ اس کے والد تھے اور پیچھے والدہ السلام علیکم حیا وہ دروازہ آدھا کھول کر باہر نکلا ایک نرم مسکراہٹ کے ساتھ اسے دیکھا وہ دھیمی ہوتی ہیڈ لائٹس کی روشنی میں ان کے سامنے کھڑی تھی گہرے سرخ کامدار بغیر آستینوں والا فراک پاؤں تک آتا تھا اور نیچے ہم رنگ تنگ پجامہ فراک بہت لمبا تھا سو پجامے کی چوڑیاں بمشکل بالش بھر ہی دکھائی دینی تھی گولڈن دوپٹہ گردن میں تھا اور کانوں سے لٹکتے لمبے لمبے آویزے کندھوں کو چھو رہے تھے کاجل سے لبریز سی آنکھیں اور کمر پہ گرتے سیدھے بال ہمیں میرج ہال کا علم نہیں انکل وہ نگاہوں میں اسے انکل ہیں وہ یعنی نگاہوں میں اسے جذب کرتے پوچھ رہا تھا وہ متدب سی آگے آئی پھر اسے نظر انداز کیے لغاری صاحب کے دروازے کے ساتھ روکی انکل پیراڈائز ہال جانا ہے اور ابا شاید نکل گئے ہیں مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا وہ واقعتاً پریشان تھی اوہ تو آپ کے چچا وغیرہ وہ تو ابا سے بھی پہلے جا چکے ہیں ٹھہرے ابا زیادہ دور نہیں گئے ہوں گے میں انہیں واپس سے ارے وہ کیوں واپس آئے ان کا جلدی پہنچنا ضروری ہے اب ہمارے ساتھ آ جاؤ بیٹا ہم نے بھی تو وہیں جانا ہے ہاں بیٹا آؤ مسز مہناز لگاری نے فوراً اپنی طرف کا دروازہ کھولا اور دوسری طرف ہو گئی وہ چند لمحے تذبذب میں کھڑی رہی اب اگر ابا کا انتظار کرتی تو آدھا فنکشن نکل جاتا اور اگر ان کے ساتھ جاتی تو ابا کو برا نہیں لگے گا یہ تو اسے یقین تھا چلے ٹھیک ہے وہ ہچکچاتے ہوئے پچھلی سیٹ کی طرف بڑھ گئی تو ہماری بیٹی کیا کرتی ہے راستے میں لغاری صاحب نے پوچھا تھا میں ان کی بیٹی کب سے ہو گئی جی میں شریعہ اینڈ لا میں ایل ایل بی آنر کر رہی ہوں یعنی کہ آپ اسلامی وکیل ہو جی وہ پھیکا تھا مسکرائی یہ لوگ اتنی اپنائیت کیوں دے رہے تھے اسے تو یہ شریعہ لا کیسا سبجیکٹ ہے عمیر لغاری نے بات آگے بڑھاتے ہوئے کہا کیونکہ میں بنیادی طور پہ ایک انجینئر ہوں اور انجینئرنگ شروع میں مجھے مشکل لگتی تھی بعد میں آسان ہو گئی مجھے شریعہ شروع میں مشکل لگتی تھی بعد میں عادی ہو گئی وہ تینوں ہاتھ پڑے تو اسے احساس ہوا کہ اسے خواہ مخواہ ان کے زیادہ ان کے ساتھ زیادہ بے تکلف نہیں ہونا چاہیے ہایا بیٹا آپ کا شادی کے بعد پریکٹس کا ارادہ ہے کیونکہ میں اور آپ کے انکل تو کبھی اس معاملے میں زبردستی کے قائل نہیں رہے ہم نے فیلڈ منتخب کرنے سے لے کر کیریئر بنانے تک ہر چیز میں اپنے بچوں کی مرضی کو مقدم رکھا ہے خود ولید کو بھی شادی کے بعد بیوی کے جاب کرنے پہ کوئی اعتراض نہیں ہے میں ناز کہہ رہی تھی اور وہ کا بکا ان کو دیکھ رہی تھی کیا معاملات اتنے آگے بڑھ چکے تھے یا وہ اس خوش فہمی کا شکار تھے کہ ابا ان کو کبھی انکار نہیں کریں گے بمشکل ہوں ہاں میں ان کے سوالات کے جوابات دیتی رہی وہ اس وقت پرسکون ہوئی جب میرج ہال کی بتیاں نظر آنے لگی لفٹ کا شکریہ انکل وہ انکل اور آنٹی کے ساتھ باہر نکلی تھی اسی پل لغاری انکل کا موبائل بجا تو معذرت کر کے ایک طرف چلے گئے مہناز بھی ان کے پیچھے گئیں حیا سنیے وہ جانے ہی لگی تھی کہ ولید نے پکارا وہ ابھی تک اندر اسٹیئرنگ ویل تھامے بیٹھا تھا مجھے آپ سے بات کرنی ہے وہ اپنی طرف کا شیشہ نیچے کیے اس سے مخاطب تھا مگر یہ مناسب نہیں ہے مگر مجھے اس رشتے کے حوالے سے بات کرنی ہے اگر آپ دو تین منٹ اندر بیٹھ کے میری بات سن لے تو ساتھ ہی اس نے فرنٹ سیٹ کا دروازہ کھولا روشنی کا ایک کوندہ اس کے ذہن میں لپکا موقع اچھا تھا وہ اس کا اپنی نکاح کے بارے میں بتا کر سارا معاملہ یہی دبا سکتی تھی لاٹھی بھی نہیں ٹوٹے گی اور یہ چھ فٹ کا سانپ بھی راستے سے ہٹ جائے گا ٹھیک ہے لیکن ہمارے یہاں رشتہ دار ہیں اگر ڈونٹ وری میں کار بیک سائڈ پہ لے جاؤں گا آپ بیٹھیں وہ متذبذب سے انداز میں بیٹھ گئی زندگی میں پہلی دفعہ وہ یوں کسی لڑکے کے ساتھ تنہا بات کرنے بیٹھی تھی ابا کو پتہ چلتا تو ان کی ساری وسیع نظری بھگ سے اڑ جاتی اسے لباس پہننے کی آزادی تھی سر ڈھکنے کی پابندی بھی نہ تھی مگر لڑکوں سے بے تکلفی دوستی کی اجازت ابا نے کبھی نہیں دی تھی وہ بیٹھی تو ولی زن سے گاڑی بھگا لے گیا آپ کو جو بھی کہنا ہے جلدی کہیے پھر مجھے بھی کچھ کہنا ہے وہ سر جھکائے گود میں رکھے ہاتھوں کی انگلیاں مروڑ رہی تھی عجیب مسترب حالت ہو رہی تھی اس کی پہلے آپ کہیے ولید میرج ہال کی پچھلی طرف ایک نسبتاً سنسان گلی میں گاڑی لے آیا تھا اوکے مجھے کچھ بتانا تھا وہ گردن جھکائے کہنے لگی میرے ابا نے معلوم نہیں آپ کو بتایا ہے یا نہیں مگر میں یہ بتانا ضروری سمجھتی ہوں میرے نکاح میری پپی کے بیٹے سے بچپن میں ہی ہو گیا تھا وہ لوگ ترکی میں ہوتے ہیں کچھ خاندانی مسائل کے باعث میرے ابا ان سے ذرا بدزن ہیں اور اب مجھے ڈائیورس دلا کر میری شادی کہیں اور کرنا چاہتے ہیں مگر میں ایسا نہیں چاہتی اس نے سر نہیں اٹھایا ولید کی خاموشی سے اس نے یہی مراد لی کہ وہ سخت شوق کے عالم میں ہیں میں اپنے شوہر کی وفادار ہوں مسٹر ولید میں نے اسی کے خواب دیکھے ہیں اور ذہنی طور پر خود کو اسی سے وابستہ پاتی ہوں اب کسی اور سے شادی کرنے کے بارے میں میں سوچ بھی نہیں سکتی وہ اب بھی کچھ نہ بولا حیا گود میں رکھے ہاتھوں کو دیکھتے ہوئے بولتی جا رہی تھی پلیز آپ انکار کر دیں میں کسی اور کی بیوی ہوں نکاح پہ نکاح نہیں ہو سکتا پلیز میں آپ سے درخواست کرتی ہوں اس نے چہرہ اوپر اٹھایا وہ یک ٹک خاموش گہری نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا یہ اس کا چہرہ تو نہ تھا جو سارا راستہ ڈرائیونگ کے دوران دیکھتی آئی تھی یہ تو کوئی اور ہی شخص تھا پھر پھر آپ نے کیا سوچا اس کی آواز لڑکھڑا گئی ولید کی آنکھوں میں کچھ ایسا ضرور تھا کہ اسے لگا کہ اس سے ایک سنگین غلطی ہو چکی ہے خطرے کا الارم زور زور سے اس کے اندر بجنے لگا کس بارے میں وہ بوجھل آواز میں بولا تو دروازے کی طرف سمٹی نامحسوس انداز سے اس کا ہاتھ ہینڈل پہ رنگ گیا آپ کے اس رشتے سے انکار کے بارے میں ساری عمر پڑی ہے یہ باتیں کرنے کے لیے حیا ابھی تو ان لمحوں سے فائدہ اٹھا جو میسر ہو وہ ایک دم اس پہ جھکا حیا کے لبوں سے چیخ نکلی ولید نے دونوں ہاتھ اس کی گردن پہ رکھنے چاہے مگر اس نے زور سے ہینڈل کھینچ کر دروازہ دھکیلا دروازہ کھلتا چلا گیا وہ دوسرے ہاتھ سے ولید کو دھکا دے کر باہر نکلی اس کا دوپٹہ ولید کے ہاتھوں میں آ گیا تھا وہ تیزی سے باہر بھاگی تو ولید نے دوپٹہ کھینچا دوپٹہ اس کی گردن کے ساتھ رگڑتا ہوا پیچھے ولید کے ہاتھوں میں رہ گیا وہ بنا پیچھے مڑ کے دیکھے بھاگی جا رہی تھی اسے ولید کے دروازہ کھول کر کوئی اونچی سے انگریزی گالی دینے کی آواز سنائی دی تھی اس کے بھاگتے قدموں میں تیزی آ گئی گلیاں سنسان تھی جانے وہ کہاں لے آیا تھا آج اتوار تھا اور دکانوں کے شٹر گرے ہوئے تھے وہ ادھر ادھر دیکھے بغیر بدہواس سی دوڑتی ہوئی ایک گلی میں مڑ گئی پیچھے کوئی دوڑتا ہوا آ رہا تھا وہ بھاگتی ہوئی گلی کے دوسرے سرے تک پہنچی تھی مگر یہ کیا گلی بند تھی دی اینڈ وہ بے ساختہ پلٹی بھاگتے قدموں کی آواز قریب آ رہی تھی وہ دوڑ کر گلی کے بند سرے تک گئی اور دیوار کے اینٹوں کو کچھ چھو کر ٹٹولا شاید اندر کوئی جادوئی دروازہ ہو شاید ہیری پوٹر کی کہانیاں سچ ہوں مگر کیوں بھاگتی ہو مسرور سے انداز میں کسی نے پیچھے سے کہا تو وہ گھبرا کر پلٹی ولید سامنے سے قدم قدم چلتا آ رہا تھا اس کے لبوں پر فاتحانہ مسکراہٹ وہ نڈھال سی دیوار سے لگ گئی اس کا دوپٹہ تو وہیں رہ گیا تھا اب بغیر آستینوں کے جھڑکتے بازو اور گلے کا گہرا گھاٹ اس نے بے اختیار سینے میں بازو لپیٹے مجھے جانے دو اس کی آواز بھر آ گئی پہلی دفعہ یہ غلطی کی تھی اور پہلی ہی دفعہ اتنی بڑی سزا کیسے جانے دوں پھر تم نے ہاتھ تھوڑی آنا ہے وہ چلتے چلتے اس سے چند قدم کے فاصلے پہ آ کھڑا ہوا تھا دور لگے اسٹریٹ پول کا بلب اس کے پیچھے چھپ گیا تھا پلیز میں ایسی لڑکی نہیں ہوں تو کیسی لڑکی ہو مجھ سے لفٹ لے لی مگر شادی سے انکار تبھی گاڑی میں اتنی بے رخی دکھا رہی تھی وہ اس کے بالکل سامنے آ روکا پلیز وہ ہولے ہولے لرز رہی تھی اس میں اتنی ہمت نہ تھی کہ اب ولید کو دھکا دیتی وہ مسکراتے ہوئے آگے بڑھا حیا نے سختی سے آنکھیں میچ لی اس کا سر چکرانے لگا تھا تبھی اس نے زور سے کسی ضرب لگنے کی آواز سنی اور پھر ولید کی کراہ اس نے دھیرے سے آنکھیں کھولی ولید چکرا کر نیچے گر رہا تھا اور اس کے پیچھے کوئی کھڑا نظر آ رہا تھا شوخ نارنجی شلوار قمیض میں ملبوس میک اپ سے اٹا چہرہ لیے وہی اس روز والا خواجہ سرا ڈالی اس کے ہاتھ میں ایک فرائی پین تھا جو اس نے شاید ولید کے سر پہ مارا تھا وہ ساکت سی اسی کو دیکھ رہی تھی ڈالی نے پاؤں سے ایک ٹھوکر ولید کو ماری تو اس کا بے ہوش وجود ذرا پرے ہوا وہ دو قدم آگے بڑھا اور عین حیا کے سامنے رکا اس کے سلور چمکیلی آئی شیڈو سے اٹی آنکھوں میں ایسی کاٹ تھی کہ وہ سانس روکے اسے دیکھی گئی تب ہی اس نے ہاتھ بڑھایا اور ہایا کو گردن سے گردن کے پیچھے دبوجا یوں کہ گدی پہ گرے بال بھی اس کی گرفت میں آ گئے ڈولی کے ہاتھ اور ہیا کے گردن کے درمیان اس کے بال تھے پھر بھی اس کے ہاتھ کا کھردرا پن وہ محسوس کر سکتی تھی لیکن لبوں سے کراہ تک نہ نکلی اس کی گردن کو یوں ہی پیچھے سے دبوجے ڈولی نے ایک جھٹکے سے آگے دھکیلا وہ بے اختیار کھانسی مگر ڈالی کی بے رحم گرفت ڈھیلی نہ پڑی وہ اسے اسی طرح پکڑے اپنے آگے آگے دھکیل کر چلا رہا تھا وہ لڑکھڑاتے قدموں سے چل رہی تھی گلی کے آغاز تک جہاں سے وہ آئی تھی وہ اسے لے گیا پھر مخالف سم میں مڑ گیا سامنے ہی میرج ہال کا پچھلا حصہ تھا وہ اس سے اپنے آگے دھکیلتا پیچھے گیٹ تک لے آیا اور ایک جھٹکے سے اسے چھوڑا حیا کو لگا اس کی گردن کے گرد سے ایک کھردرا توک کھٹا ہے اس نے پلٹ کر ڈب ڈبائی آنکھوں سے ڈالی کو دیکھا وہ ابھی تک لب بھیچے تلخ کاردار نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا حیا کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے اسے لگا وہ اب کبھی بول نہیں پائے گی دفتن ڈالی نے اپنی گردن سے لپٹا نارنجی دوپٹہ کھینچا اور اس پہ اچھالا دوپٹہ اس کے سر پہ آن ٹھہرا پھر سلکی بالوں سے پھسلتا ہوا شانوں پہ ڈھلک گیا ڈالی چھپتی ہوئی نظروں سے اسے دیکھتا ہوا آہستہ سے بولا بے حیا اس کے لہجے میں برچھی کی کاٹ تھی پھر وہ پلٹ گیا وہ بھیگی آنکھوں سے اسے دور دیکھتی دیکھتی رہی رہی جاتے نارنجی دوپٹہ اس کے کندھوں سے پسل کر قدموں میں گرا تو وہ چوکی پھر جھک کر دوپٹہ اٹھایا ریشمی بھڑکیلا نارنجی دوپٹہ جس پہ سستا سا گولڈن ستاروں کا کام تھا وہ کبھی اپنی مائی کو بھی ایسا دوپٹہ نہ دیتی مگر آج اس نے اچھے طریقے سے خود کو اس میں دوپٹے میں لپیٹا تاکہ پہچانی نہ جائے اور پچھلے گیٹ کی طرف بڑھ گئی ہال میں جانے کے بجائے وہ کی طرف آئی اور اپنا درست کیا رونے سے کاجل گیا تھا بال بھی بکھرے تھے موبائل اس چھوٹے سے کلچ پہ تھا جو اس نے سارے عرصے میں اپنے بائیں ہاتھ میں دبوچے رکھا تھا شکر اندر فنکشن اپنے عروج پہ تھا اسٹیج پہ دلہا دلہن رشتے دار کزنس اور دوست مسکرا رہے تھے سونیا بھابی بھی بہت اچھی لگ رہی تھی اور داور بھائی بھی ارم فیروزی فراک میں چہکتی ہوئی ادھر ادھر گھوم رہی تھی اصولاً اسے بھی وہی ہونا چاہیے تھا مگر وہ ایسی ذہنی حالت میں نہ تھی کہ وہ دو قدم بھی چل پاتی سو بے دم سی ایک آخری نشست پہ گری ہوئی تھی بے حیا بے حیا بے حیا ڈولی کے الفاظ کی بازگشت ہتھوڑی کی طرح اس کے دماغ پہ برس رہی تھی وہ بے حیا تو نہیں تھی وہ تو کبھی کسی لڑکی کی گاڑی میں نہیں بیٹھی تھی اس سے تو یہ غلطی پہلی دفعہ ہوئی تھی پھر سوچ سوچ کے دماغ پھٹا جاتا تھا وہ آدھے فنکشن کے بعد ہی طبیعت کی خرابی کا بہانہ کر کے چلی آئی تھی